عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذوالخویسیرہ نے آپ سے کہا انصاف سے کام لیجئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو تو بدبخت ہوا صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار ایک سو اڑتیس